وعن انس رضی اللہ اللہ تعالی عنہ قال قال رسول صلی علیہ وآلہ وسلم لا لا ولا ولا ولا وكونوا عباد الله اخوانا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام رواه الامام معزز مع جمہ سامعین کرام اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا رکھا ہے جو خون سے بنا ہوا ہے اگر وہ ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی روایت آ فرماتے ان نفل جس دمدہ ادا سلو ہت سلو حل جس دو کلو و دت فسدت فسد الجسد دو کلو اللہ وحی القلب جسم کے اندر بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے خون کا ٹکڑا لوتھڑا اگر وہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہے گا اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ وحی القلب اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو وہ دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہوتا ہے انسان کا ایمان اس وقت درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کا دل پاکیزہ اور سلیم نہ ہو انس بھائی رضی اللہ کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لا یستقیم و ایمان و حتیٰ یستقیم قلب کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو جائے ولا یستقیم و قلب ہو حتہ یستقیم السان ہو اور کسی بھی بندے کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے آپ کے دل میں جو ایمان اور عقیدہ ہے اس کے اظہار کرنے والی چیز اللہ نے زبان رکھی ہے زبان کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ کیسا ہے زبان ترجمان ہے یہ زبان تو جب تک انسان کی زبان صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان بھی انسان کا صحیح نہیں ہو سکتا اگر زبان سے کفری یا شرکیہ غلط باتیں نکلتی ہیں گیبت خوری اور اس طریقے سے دوسری غلط باتیں نکلتی ہیں ہماری زبانوں سے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے یہ زبان یہ آلہ ہے تھرمامیٹر یہ جیسے بخار جانچنے کا تھرمامیٹر ہوتا ہے ایسے ہمارے ایمان کا یقین کے جانچنے کے لیے زبان اللہ نے دی ہے اگر یہ زبان صحیح ہے درست ہے تو ہمارا ایمان بھی درست ہے پھر ہمارے بھی فرماتے لا امن و جا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے اس کی اذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہیں تو یہ حدیث اس بات پر داد کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کی صلاح کریں دل کو سلیم رکھیں اور جس کا دل سلیم ہوگا وہی انسان جنت کا حقدار ہوگا اللہ قبول العالمین کا فرمان ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون اللہ من اط اللہ بقلب سلیم جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے کوئی نفع نہیں دیں گے مال اور اولاد جس کے پیچھے انسان ایمان بیچ دیتا ہے جس کے پیچھے انسان حرام کمائی کا انتخاب کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے ڈکیتی کرتا ہے رشوت لیتا ہے حرام کاروبار کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ میں مالدار بن جاؤں قیامت کے دن مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے اللہ من اللہ بقلب سلیم مگر جو اللہ تعالی کے سامنے سلیم دل لے کر کے حاضر ہوگا سلیم دل لے کر کے حاضر ہوگا اسی کو کامیابی ملے گی کیا سلیم دل سلیم دل کا مطلب یہ ہے دو چیزیں ایک تو یہ کہ اس دل کے اندر ایمان ہو اللہ پر توحید ہو یقین کامل ہو تقوا اور پرہیزگاری ہو اس کے دل کے اندر رحمت ہو محبت ہو بھائی چار بھائی چارگی اور پاکیزگی ہو یہ تمام چیزوں کا پائے جانا قلب سلیم کے لیے ضروری ہے اگر انسان کے دل کے اندر توحید نہیں ہے وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا سب سے پہلے اس کے دل کے اندر اللہ پر ایمان نبی پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اللہ کی وحدانیت کے اقرار خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ قلب سلیم ہوتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو دل کی آلائشیں اور گندگیاں ہیں دل کی بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے انسان کا دل پاک ہو دل کی کیا بیماریاں ہیں انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے وہ فی ہی مرو ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں بیماری ہے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا لہذا دل انسان کا بیمار بھی ہوتا ہے دل کی بیماریاں کیا ہیں خطرناک ہیں جسمانی بیماریوں کا علاج تو آسان ہے لیکن دل کی بیماریاں بہت خطرناک ہیں یہ اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے انسان کو پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے تبھی جا کر کے ہمارا دل قلب سلیم ہوگا نفاق کفر شرک عداوت حسد نفرت کراہیت ایک دوسرے کو حقیر جاننا ان سے نفرت کرنا یہ سب دل کی بیماریاں ہیں اگر کسی کے دل کے اندر ان میں سے کوئی بھی بیماری پائی جاتی ہے اس کا دل قلب سلیم نہیں ہو سکتا قلب سلیم والوں کے لیے جنت کا وعدہ اللہ رب العالمی نے کیا اللہ منت اللہ بے قلب سلیم جس کا دل پاک ہو سلیم ہو طاہر ہو اس کا دل اب و شطر المان یہ آدھا ایمان ہوتا تہور پاکیزگی کہ انسان کا دل پاک و صاف ہو اس کے دل کے اندر حسد بغض اور عداوت اور نفرت اور کینہ اور کپٹ کسی کے تعلق سے نہ ہو یہ بڑی عظیم خوبی ہے یہ انبیاء کرام کی صفت تھی یہ صلحہ اور نیک لوگوں کی صفت تھی یہ جس کے دل کے اندر یہ چیز پائی جائے اس کا مطلب یہ کہ اس کے ایمان کے اندر خلل ہے اس کی دینداری کے اندر خلل ہے جس کے دلوں کے اندر یہ ساری بیماریاں پائی جائیں تو ایک انسان کا دل پاک اور صاف ہونا چاہیے دل کی پاکیزگی باطن کی صلاح ظاہر سے کہیں زیادہ ضروری ہے ظاہر سے زیادہ انسان کو اپنے دل اور باطن کی سلاح کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ جب دل کا اصلاح ہو جائے گی تو آپ کا ظاہر آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گا آٹومیٹک آپ کا ظاہر صحیح ہو جائے گا اگر آپ کا باطن اور ظاہر اور دل آپ کا صحیح ہو گیا ہے آپ کے دل کے اندر ایمان ہے حقیقت میں اللہ کی ذات پر یقین ہے تو انسان دیندار بن جاتا ہے اس کی زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جس سے راضی ہو اللہ راضی ہو وہی اس کی زبان سے بات نکلتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والی کوئی بات نہ اس کی زبان سے نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی آنکھ سے نہ اس کے پاؤں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی تو انسان اگر دل کی صلاح کر لے تو دل کی صلاح کے اندر بات ظاہر کی بھی صلاح ہوتی ہے اس لیے دل پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ہمارے دلوں کے اندر بے شمار بیماریاں آ چکی ہیں حضرت فضیل بن ایاز بہت مشہور عالم دین گزرے ہیں متقی پرہیزگار دیندار صالح وہ فرماتے ہیں کہ میں ادرکا اندنا ادرکا بے کثرت نوافل الصلاط و سیام کہ ہم میں سے لوگوں کو جو مقام و مرتبہ ملا وہ زیادہ نمازیں اور زیادہ نفلی اور زیادہ نفری روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا ہے کہ وہ زیادہ نفری نمازوں کے اہتمام کرتے ہوں یا زیادہ نفری روزے رکھنے کی وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا کیوں ملا ہے یہ مقام و مرتبہ ان اندنا بے سخائل انفس وہ سلامتی صدور نسلام یہ مقام و مرتبہ یہ عزت اور بلندی ان کو اس لیے ملی ہے کیونکہ وہ سخاوت سے کام لیتے ہیں بخالت سے کام نہیں لیتے وہ سلامتی صدور اور ان کے سینے سلیم اور پاک ہوتے ہیں وہ نسحلام اور امت کے لیے ان کے دلوں کے اندر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے اس لیے ان کو مقام و مرتبہ اتنا اونچا بلند مقام ملا نفری نمازیں نفری روزے تو سب لوگ رکھتے اور کرتے ہیں ان نفلی عبادات کی بنا پر یہ مقام نہیں ملا یہ مقام کس بنا پر ملا ان کے دلوں کے پاک و صاف ہونے کی بنا پر ملا امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ملا ان کے دلوں کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں وہی سلیم دل ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دل پر یا ہمارے اوپر لوگوں کا حق تو ہے لیکن میرا کسی کے اوپر حق نہیں ہے اس کے برعکس جس کا دل خبیص اور بات اور جس کا دل برا ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا حق نہیں ہے سب لوگوں پر صرف میرا ہی حق ہے یہ بنیادی فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاک دل انسان کیا سمجھتا کہ میرے اوپر لوگوں کا حق ہے اس لیے لوگوں کا حق ادا کرتا ہے لوگوں کے تعلق سے اس کے دل کے اندر نفرت نہیں ہوتی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے ان کی خامیوں اور کمیوں سے درگزر کر لیتا ہے درگزر کرتا ہے انہیں معاف کر دیتا ہے مواخذہ نہیں کرتا انتقام نہیں لیتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے لیکن جس انسان کا دل صاف و پاک نہیں ہوتا وہ اس خصلت سے محروم ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہے سب پر میرا ہی صرف حق ہے بس لوگ ہمارا حق ادا کریں میرا خیال رکھیں میری عزت کریں اور اس طریقے سے میرا میرا میرا ہر طرح کا خیال رکھیں لیکن وہ کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتا کسی کے حق کو ادا نہیں کرتا تو دل کی پاکیزگی یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے دل کی پاکیزگی ہی پر جو دیگر اعمال اور عبادات ہیں ان اعمال اور عبادات کی قبولیت کا دور و مدار اسی کے اوپر ہے اس لیے میرے بھائی دلوں کو صاف کیجئے ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے پتھر سے زیادہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں پتھر بھی نرم ہو جاتا ہے پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے لیکن ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا ہمارے دل نہیں پگھلتے ہنستے ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا نصیحت کی آپ نے ایسی نصیحت کی کہ لوگوں کے دل دہل پڑے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسی نصیحت کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ چھوڑ کر کے ہمیں چلے جائیں گے لہذا ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے تو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری باتوں کی وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ سے تقوا اللہ تعالیٰ سے ڈر اپنی سنتوں کو لازم پکڑنے کی وصیت خلفائے راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑنے کی وصیت دین میں نئی نئی چیزوں کو سے دور رہنے کی وصیت ان تمام چیزوں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی بادشاہ وقت جو سلاطین وقت ہیں حکمہ اور جو عمرہ اور سلاطین اور بادشاہ حکمراں ہیں ان کی اطاعت کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی تو دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ افضل الناس کل مخموم القلب صدوق اللسان لوگوں میں افضل وہ انسان ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو اور سچی زبان والا ہو زبان اس کی سچی ہے زبان سے سچ باتیں نکلتی حق کی باتیں نکلتی ہیں زبان سے کفر اور شرک بدعت اور خرافات کی باتیں نہیں نکلتی حمیت اور تعصب کی باتیں نہیں نکلتی بلکہ اس کی زبان سے سچائی نکلتی ہے سچ کی ترجمان ہوتی ہے اس کی زبان اس کا دل بھی پاک و صاف ہے یہ افضل انسان ہی افضل لوگ ہیں لوگوں نے کہا کہ صدوق اللسان عارف ہوں جو سچی زبان والا ہے ہم اس کو جانتے ہیں کہ کون سچی زبان والا ہے لیکن مخموم القلب کون ہے مخموم القلب کا مطلب کیا ہے تمہارے بھی نے فرمایا اتقی النقی جو تقی ہے پرہیزگار ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ظاہر میں بھی باطن میں بھی خلوت میں بھی جلوت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اس کے دل کے اندر جو تقی انسان ہے وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے تدبیریں کرتا ہے اپنے آپ کو جنت پانے کے لیے نیک اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی اور خوف اختیار کرتا ہے یہ تقی انسان ان نقی اور جو نقی ہے جس کا دل صاف ہے جس کا دل پاک ہے کس چیز سے صاف ہے اس کا دل اس کا دل رنجش سے حسد سے اور بغض اور عداوت اور نفرت سے ان تمام چیزوں سے صاف ہے جیسے سفید کپڑا سفید کاغذ ہوتا ہے آئینہ ہوتا ہے ایسے اس کا دل بھی اسی کے مانند ہوتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی حقارت اور کوئی نفرت والی چیز نہیں ہوتی کسی کو حقیر نہیں جانتا وہ سب اللہ کے بندے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کچھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل اس کا کرم اس کا احسان ہے یہ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ اللہ کا فضل نہ ہوتا تو آپ کیا کر لیتے اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اللہ کے فضل کو مانیے حسد مت کیجیے اللہ نے کسی کو خیر دیا ہے کسی کو دولت دی مال دیا اولاد دی نیک بیوی دی نیک اولاد دیا جاہو منصب دیا مرتبہ دیا حسد مت کیجیے جو انسان حسد کرتا خود حسد کی آگ میں جل جاتا ہے زندگی بھر پریشان رہتا ہے وہ کبھی اسے سین اور چین اور سکون نہیں ملتا اسے اطمینان نہیں ملتا لیکن جس کا دل صاف و پاک ہوتا ہے آپ دیکھیں اطمینان اور سکون کی زندگی گزارتا ہے خوشحال رہتا ہے وہ انسان خوشحالی مال کی کثرت کا نام نہیں ہے خوشحالی چین و سکون کا نام ہے کیا آپ چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں اللہ کی کے و بندگی میں نبی کی اطاعت میں آپ کی زندگی گزرے یہی خوشحال زندگی ہوتی ہے خوشحالی مال کی کثرت کا اولاد کی کثرت کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں دلوں کو صاف رکھیے صاف و شفاف پانی کی طریقے سے اگر آپ کا دل صاف ہوگا تو لوگ آپ کے تعلق سے بھی دلوں کو صاف رکھیں گے ایسے لوگوں کو عزت ملتی ہے مقام مرتبہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی محبوب بندہ ہوتا ہے لوگ بھی اسے بڑا محبوب بنا لیتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اسے مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے لوگ اس کی عزت اور قدر کرتے ہیں لیکن جس کا دل نفرت سے بھرا ہوا ہو حسد سے بھرا ہوا ہو نفرت اور حسد کی آگ میں جلتا ہو لوگوں کے سامنے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی لوگ اسے برا سمجھتے ہیں اسے دوری اختیار کرتے ہیں اس لیے دل کو صاف و پاک رکھیے ہمارے نبی نے فرمایا اتقی النقی تقی اور نقی انسان ہوتا ہے لا اسمافی ہے ولا بغی اس کے دل کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ولا بغی اور نہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے حق سے عدول نہیں کرتا حق سے انحراف نہیں کرتا بغی کا مطلب صرف ظلم و زیادتی کرنا نہیں ہے بغی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان حق کے راستے کو نہ چھوڑے حق پر استقامت اختیار کرے حق پر قائم اور دائم رہے شرات مستقیم پر کاربند رہے یہ بھی کیا ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت یہ بھی ہونی چاہیے تو بغی کے مطلب-, مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان ظالم نہ ہو ظلم نہ کرنے والا ہو بلکہ بغی کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان حق پر قائم رہے کیونکہ حق سے انحراف کرنا شراط مستقیم کو چھوڑ دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے اپنی ذات کے اوپر بھی اور اللہ کے اوپر بھی اس لیے یہ بھی شامل اور داخل ایک انسان حق پر قائم رہے اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اسما فی ولا بغی ولا گل ولا حسد اس کے دل کے اندر خیانت بھی نہ ہو اور حسد بھی نہ ہو دل ایک دم صاف و شفاف ہو اس کا تو یہ انسان مخموم القلب ہوتا ہے یہ افضل انسان ہوتا ہے بہترین لوگوں میں سے ہوتا اللہ کے نزدیک بھی بہترین ہوتا اور اس طریقے سے لوگوں کے نزدیک بھی بہترین انسان ہوتا ہے اور جنت میں جب انسان جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے سارے قدورت کو نکال دے گا تبھی انسان جنت کے اندر جائے گا دل کے اندر قدورت ہوگی حسد اور بغض ہوگا انسان جنت کے اندر نہیں جائے گا میں نے جس جی آتے کریمہ کی تلاوت میں میں اس اللہ کیا فرماتا ہے وہ نژانا معافی سدور ان کے سینوں میں جو کینا اور کپٹ ہے وہ ہم سب نکال دیں گے اخوان السر متقابلین وہ بھائی بھائی کی طریقے سے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے گا پلسرات پار کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے کنترا چھوٹا سا پل ہوگا وہاں پر اللہ ہر برامین سب کے دلوں کو پاکیزگی عطا کرے گا اور جب جنت کے اندر جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی حسد اور کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اول زمر تدخل الجنہ جنا سب سے پہلا گروہ جو جنت کے اندر جائے گا اس کی صفت کیسے ہوگی سنیے حدیث کی روشنی میں آپ فرماتے ہیں اللہ سورت القمر البدر چودہویں رات کی طریقے سے چاند کی طریقے سے چمکنے والے ان کے چہرے اور جسم ہوں گے جو پہلا زمرہ اور پہلا گروہ جنت کے اندر جائے گا اس کی شکل اور حیت کیسی ہوگی جیسے چودہویں کا چاند ہوتا ہے چمکتا ہوا روشنی دیتا ہوا بکھیرتا ہوا اور اس چاند کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی آپ کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے اسی طریقے سے انسان جب پہلا زمرہ مسلمانوں کا کا اور نیک لوگوں جنت کے اندر داخل ہوگا ان کی یہ شکل و صورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک و صاف کر صاف و شفاف کر دے گا وہ لذین وہ لذین اعلیٰ آثار اور جو لوگ ان کے بعد جنت کے اندر جائیں گے کیسے ہوں گے کو کبن اس تارے کے مانند جو آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والا ہوگا اس کے بعد جو جائیں گے سب سے پہلا گرو تو چاند کی طریقے سے چمکتا ہوا اس کے بعد جو جائیں گے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے تارے کے تارے مانند ہوں گے قلوب واحد ان سارے لوگوں کے دل ایک آدمی کے دل کی طریقے سے ہوں گے یعنی ان کے دلوں کے اندر کوئی نفرت نہیں ہوگی لا ولا تحاسد ان کے دلوں کے اندر نہ بغض ہوگا اور نہ ہی حسد ہوگا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت تو دلوں کو پاک و صاف کرنے کے بعد ہی جنت کے اندر داخلہ ملے گا اس لیے دلوں کی پاکیزگی کا اعتبا... کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک سلب سے پوچھا گیا کہ اخبرنی ان من کانا قبل ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے وہ کیسا عمل کرتے تھے تو انہوں نے کہا کانو یا جرونا وہ بہت کم عمل کرتے تھے لیکن اجر انہیں بہت زیادہ دیا جاتا تھا معمولی عمل لیکن اجر زیادہ کیسے بھائی نیت کی بنا پر کبھی کبھی انسان کا عمل بہت معمولی ہوتا ہے لیکن اس کی نیت بہت عظیم ہوتی ہے بڑا اخلاص ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ادر و ثواب دیتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن ریاکاری کے طور پر کرتا ہے اس کے پاس نیت نہیں ہوتی حسن نیت اور اخلاص نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس عمل پر اسے کچھ بھی ازر نہیں دیتا کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا دکھاوے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ایک ریال دیتا ہے پچاس حللہ دیتا ہے وہ لیکن اس کی نیت صحیح ہے مخلص ہے وہ خلوص دل کے ساتھ دیتا ہے وہ پچاس حللہ وہ پچاس وہ ایک ریال ایک روپیہ انسان کے لیے بہت زیادہ بن جاتا ہے چھوٹی چھوٹا عمل کو بڑی نیت نیت بڑا کر دیتی ہے اور بڑے عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے جیسی نیت ہوتی ویسا انسان کو ملتا ہے تو نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی کام ہو چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ جانے جیسے چھوٹے سے گناہ کو معمولی نہ سمجھو ایسے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر معمولی نہ سمجھو ہو سکتا ہے اخلاص کی بنا پر وہی معمولی نیکی تمہارے لیے تمہارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے اللہ تعالیٰ اسی نیکی کی بنا پر تمہیں جنت میں داخلے کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے دے اس لیے معمولی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو اخلاص کے ساتھ کرو قرآن کی تلاوت ہے ذکر ہے کوئی بھی عبادت ہے اخلاص کے ساتھ کرنے سے چھوٹی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی بن جاتی ہے تو فرماتے ہیں وہ بہت معمولی عمل کرتے تھے لیکن انہیں بہت زیادہ اجر دیا جاتا تھا تو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے انہوں نے کہا لے سلامت سدوریم ان کے سینوں اور دلوں کی پاکیزگی کی بنا پر ایسا ہوتا تھا ان کے دل صاف و شفاف ہوتے تھے اخلاص ہوتا تھا نیت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر عمل دیا کرتا تھا ثواب دیا کرتا تھا زید بن اسلم تابعی ہیں ایک صحابی ہیں ان کے بیٹے کے پاس گئے بیمار تھے ان کا جسم چہرہ چاند کی طریقے سے مک رہا تھا انہوں نے پوچھا کیا بات ہے آپ کا چہرہ تو چاند کی طریقے سے مک رہا اس بیماری میں بھی تو انہوں نے کہا کہ دو نیکیاں ایسی ہیں جو میں نے کبھی نہیں چھوڑا پہلی نیکی یہ تھی کہ میں کبھی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا تھا جو ہم سے متعلق نہ ہو لایانی گفتگو میں کبھی نہیں کرتا تھا وہی بات کرتا تھا جو ہم سے متعلق ہو آج ہماری زندگی پوری کی پوری لایانی گفتگو میں گزر جاتی ہے کہیں اکٹھا ہوتے ہیں ان چیزوں میں گفتگو کریں گے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بادشاہوں کے بارے میں گفتگو کریں گے کہاں پر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے گھر کی تصلاح نہیں کر سکتے بیوی کو بچے کو درست نہیں کر پایا بادشاہوں کے اوپر بڑی بڑی گفتگو کریں گے چائے خانے پہ بیٹھیں گے چائے پی رہے ہوں گے چوراہوں پر ہوٹلوں میں اور شادیوں میں دعوتوں میں بادشاہوں کے پر ہماری گفتگو ہوتی ہے اپنے گھر کی صلاح نہیں کر سکے ایک بچے کو ہم نے صحیح راستے پر قائم نہیں کیا خود قائم نہیں ہے صحیح راستے پر خود دین سے دور ہیں لیکن بادشاہوں کے بارے میں حاکموں کے بارے میں گفتگو کریں گے ان کی قیمتیں ان کی چغل خوریاں اس سے بادشاہوں کا کچھ نہیں بگڑتا ہمارا بگڑتا ہے ہمارے اعمال خراب ہوتے ہیں ہماری زندگی خراب ہوتی ہے ہمارا وقت برباد ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس سے الیانی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کو ہمارے بھی حدیث بھی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی میں سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لیانی چیزوں کو چھوڑ دے ان میں کوئی گفتگو نہ کرے وہ تو فرماتے کبھی ہم نے لیانی گفتگو نہیں کی وہی کام کیا وہی گفتگو کی جس کے اندر کوئی فائدہ ہو اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وہ اب الخرا فقان قلبی للمسلمین سلیما دوسری جو عادت اور خصلت تھی ہے ہمارے اندر کہ میرے دل کے اندر یا میرا دل ہر مسلمان کے لیے سلیم ہے پاک و صاف ہے ہمارے دل کے اندر کوئی کسی کے خلاف کوئی رنجش اور کوئی حسد نہیں ہے آج ہمارے دلوں کا حال دیکھیں کہ کس قدر ہمارے دل گندا ہو چکے ہیں کس قدر ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ چکی ہے بھائی بھائی سے والدین سے بیوی سے رشتے داروں سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ گئی سال ہاں سال گزر جاتا ہے انسان اپنے دلوں کو ان کے تعلق سے پاک صاف نہیں کرتا ایک معمولی سی چیز گیا دعوت نہیں دیا اس نے ولیمے میں عقیقے میں دعوت نہیں دیا فلاں کام اس نے نہیں کیا کوئی بات سنا اس کو بری چیز پر محمول کر لیا اور اپنے دلوں کے اندر نفرت کی آگ کو اس نے پالنا شروع کر دیا جیسے انسان جانور کے بچے کو پالتا ہے ایسے آج ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر نفرت کو پالتے ہیں جیسے انسان قربانی کے جانور کو پالتا اور پوستا ہے کھلاتا پلاتا ہے اس طریقے سے آج ہمارے دل کا حال یہ ہے کہ اپنے دلوں کے اندر نفرت کو ہم پالتے اور پوستے ہیں کوئی بات سن لیا اچھی چیز پر محمول کرنا چاہیے غلط چیزوں پر ہم نے محمول کر لیا دعوت نہیں دی ہمیں گئے تھے ہم سعودی عرب سے عقیقے کی دعوت تھی ولیمے کی دعوت تھی شادی میں اسے نہیں بلایا قطع تعلق کر لیا اب اگلی ہماری شادی ہوگی ہمارے خاندان میں ہمارے بیٹے بیٹی کہ ہم اسے بھی دعوت نہیں دیں گے کیوں اس لیے کہ میں نے اس نے مجھے دعوت نہیں دیا یہ دعوت کسی نے دیا کسی مجبوری کی جیسے آدمی شریک نہیں ہو سکا شادی میں وہ دوبارہ جب اس کے ہاں شادی ہوگی وہ بھی اسے دعوت نہیں دے گا کہے کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے اس کی دعوت میں کیونکہ ہماری شادی میں شریک نہیں ہوا تھا یہ سب میرے بھائیوں غلط چیزیں ہیں یہ سب دلوں کو کشادہ رکھیے دلوں کو پاک و صاف کیجیے دلوں کو نفرتوں سے حسد سے بغض و دعوت سے پاک کیجیے یہ ظاہری بیماریوں سے یہ دل کی بیماریاں بڑی بیماریاں ہیں یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں یہ اس لیے ان سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے آئینے کے طریقے سے دل کو صاف و شفاف رکھیے ان نمل مومن اخوا تمام مومن بھائی بھائی ہیں فاصل ہو بینا خویکم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو وہ تق اللہ اللہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کر دے دلوں کے اندر رحمت رکھو محبت رکھو اور حسن زن رکھو بدگمانی مت کرو کسی کے بارے میں دلوں کے اندر بدگمانیاں مت پیدا کرو بدگمانیوں سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں برائیاں جنم لیتی ہیں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی انسان پھر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پاتا ہے اس لیے ان سے اپنے دلوں کو پاک و صاف کیجیے تو دل کی پاکیزگی بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے جنت میں جانے کے لیے پاک و صاف رہنے کے لیے خوشگوار زندگی کے لیے مطمئن زندگی کے لیے اور اس طریقے سے باعزت زندگی گزارنے کے لیے دلوں کو پاکی پاکیزگی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر غلامین ہمارے دلوں کو پاک و صاف کرے اللہ کے سر کی ایک حدیث پڑھ کر کے اپنی بات ختم کر دوں اللہ کے سر فرماتے ہیں ہر سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے عام اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا اس سے شرک کی سنگینی شرک کے نقصانات معلوم ہوتے شرک کتنا بڑا گنا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا لا شرک و لاشر کو اس نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا کچھ بھی معمولی بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے شرک کرنے والوں کے لیے مفرت نہیں ہے ان کے لیے ہمیشہ میں جہنم ہے تو مشرق کو اللہ معاف نہیں کرے گا کوئی بھی شرک کرنے والا ہو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے اندر شرک آ گیا مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے اللہ کے سرک حدیث ہے جس بندے کی نماز جنازہ چالیس لوگ پڑھ دیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اللہ ان کی مغفرت کرتا ہے نماز جنازہ کون پڑھتا ہے کافی نماز جنازہ پڑھتا ہے کیا بت پرست جنازے کی نماز پڑھتا نہیں جنازے کی نماز مسلمان پڑھتا ہے تمہارے بھی نے کیوں فرمایا وہ مسلمان جو شرک نہ کرنے والے ہوں مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان جو نماز پڑھتا ہو شرک بھی کر سکتا ہے تو آپ بناتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والا ہو شرک کرنے والا ہوگا اللہ اس کی مفت نہیں کرے گا اور دوسرا اللہ عمران ایک ایسا آدمی کانت بین ہو بین شہنا اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرتا اللہ کہتا ہے کہ ان ان دونوں دونوں کو کو چھوڑ دو مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ لوگ سلح کر لے سلح ہونے کے بعد ہی اللہ معاف کرے گا سلح نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا بندوں کے حقوق ہیں یہ اس لیے میرے بھائی اس کے بخاری یہ سب مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو دلوں کی صفائی بہت عزیز ہے اللہ کے سرکدی سے لائیم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی نہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے آپ پسند کرتے لوگ آپ کی عزت کریں کوئی حسد نہ کرے کوئی بغض نہ کرے عدابت نہ کرے لوگ آپ کی عزت کریں وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو جو خیر اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے خیر پیدا کرے اللہ ہماری اصلاح کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور صحیح سالم رکھے اللہ ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو نفرت اور عدابت کو ان تمام چیزوں کو نکال دے امین بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن نا فانی ویاکم یا ذکر حکیم تعالی جواد کریم ملکم ملک